السلام علیکم میں ہوں مختار احمد وچ یونیورسٹی کے کورس پرنسپل آف مارکیٹنگ کے ساتھ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی ہم بارہ لیکچر مکمل کر چکے ہیں اپنے اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر تھرٹین ڈسکس کریں گے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا ٹاپک سامنے کور کرنے ہیں اور کیسے ایک کنسپٹ آف مارکیٹنگ کو اچھی طرح سمجھنا ہے کس طرح ہم نے پرنسپلز آف مارکیٹنگ کو اور اس کے بیسک فلاسفیز کو بیسک کانسپٹ کو سمجھنا ہے سو دیٹ کہ جو اس کے آگے جو کورسز آئیں گے آگے سبجیکٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک اچھی بنیاد بن جائے لیٹ اسٹارٹ اب today's lecture and that is lecture number thirteen تو آج تو آپ کو چانس مل گیا ہوگا کیا آپ مارکیٹنگ ریسرچ کو پڑھ کے آئے rather it was second time you got a chance تو let's first quickly review the previous lecture let see where it was left اور کہاں سے جو پروسیس ہے اس کو ہم نے دوبارہ اس لیکچر میں شروع کرنا ہے have to summarise our previous lecture marketing research that was a topic of our last lecture اور اس کی ڈیفینیشن اس کے کانسپٹ کو سمجھتے ہوئے we started the steps in the marketing of research process marketing research کا جو پروسیس ہے اس کے اسٹیپس کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا ریکال دا سیم ماڈل اور ہم نے دیکھا کہ initially basically there are four steps لیکن مختلف ٹیکس کے اندر کسی نے اس کو چار سے پانچ کر لیا کسی نے چار سے چھ کر لیا آٹھ کر لیا and so on basically steps are the same لیکن ہر اسٹیپس کو انہوں نے آگے سب ڈیوائڈ کر کے زیادہ اسٹیپس کو بنا لیا تاکہ سمجھنا آسان ہو تاکہ آپ کو اس کو ٹیک اپ کرنا آسان ہو so we start with the first step problem definition and such objective اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کیوں یہ امپارٹنٹ ہے and we also discuss the responsibility of the research کہ کس طرح اس نے مارکیٹنگ مینیجر کے ساتھ اور مارکیٹنگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے they have to bring their frequency at the same level کیونکہ دس از دا بیسک تھنگ بنیادی چیز تو یہ ہے نا اگر بیسک پرابلم آپ نے غلط آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کے بعد جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری تو ضائع جائیں گی تو ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے سے آبجیکٹو آپ کی اپرچونٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد the next step in the same step اور the sub step I should say was the objectives deciding about the objective وہ آبجیکٹو اسٹیٹسٹیکل ٹرم میں بات کریں تو that will become your hypothesis so once you have formulated your hypothesis decided about your objective then deciding about the road map is becoming very easy ٹھیک ہے نا تو اسی بیس پہ آبجیکٹو کے بیس پہ آپ نے second step that was developing the research plan اور اس میں ہم نے پرائمری ڈیٹا سیکنڈری ڈیٹا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی انفارمیشن کہاں کہاں سے لیتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائمری ڈیٹا تو وہ ہے جو آپ فرسٹ ٹائم خود کلیکٹ کرتے ہیں اور سیکنڈری ڈیٹا وہ which is already publish or somebody else has information وہ آپ کو پرنٹڈ فارم میں اسٹوریج فارم میں مختلف چیز شکلوں میں مل سکتا ہے and even there organisation which have the databases and they can provide you those information on the payment of their charges ٹھیک ہے تو سیکنڈ اسٹیپ کو ہم نے آلموسٹ ختم کر لیا تھا ایک دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک رہتے ہیں وہ آج ڈسکس کر لیں گے اور دین امپلیمنٹیشن اور انٹرپریٹیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ یہ ساری چیزیں بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ جس کو اس لیکچر کے اندر ختم کر لیں تو آج لاجیکلی ٹاپکس کیا ہیں دا سیم کچھ پارٹ ابھی رہتا ہے مارکیٹنگ ریسرچ کا will try to finish it up and then will start it very important topic the consumer market and consumer behaviour consumer کون ہے اور کسٹمر اور کنزیومر میں کیا فرق ہے why marketer they are more and more interested to know better the consumers شاید کنزیومر کو بھی اتنا اپنے بارے میں معلوم نہ ہو جتنا اس کے سراؤنڈنگ میں مارکیٹرس کے بارے میں معلوم ہوتے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور جو بائنگ بہیویئر ہے اس پہ کون کون سے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں اس کو آج ہم ٹچ کریں گے اینڈ دین ول کنٹینیو ٹھیک ہے نا ریڈی لیٹ اسٹارٹ تو ابھی ہم سیکنڈ اسٹیپ ریمبر دیر وہ جو مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس شروع کیا تھا ہم نے اس کے ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ ہیں ڈیولپنگ دا ریسرچ پلان آپ نے ڈسائڈ کر دیا کہ آپ کی ریسرچ کس قسم کی ہوگی ڈسکرپٹو ہوگی کہ کاجل افیکٹ ہوگی اس کی کازل ریسرچ ہوگی یا جس مختلف جو ہم نے دو تین قسمیں پڑھی تھی یو ہیو آلسو ڈیسائڈیڈ کہ آپ کا سیمپل سائز کیا ہوگا پاپولیشن کیا ہے اور how much data you will be requiring as first hand raw data جسے آپ کہتے ہیں پرائمری ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں اور کتنا ڈیٹا آپ سیکنڈری پہ ڈپینڈ کریں گے یہ چیزیں ڈسائڈ ہوگی اب آپ نے دیکھنا کہ انسٹرومینٹس کون سے یوز کرنے ہیں and what kind of instrument do you have for the research ذہن میں رکھیے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں اتنی ڈیٹیل میں شاید آپ کی ٹیکس میں اتنی انفارمیشن نہ ہو یا آپ کے لیے ریکوائر بھی نہ ہو بٹ اسٹل سمجھنے کے لیے ضروری ہے یہ ایئرس یا there are some mechanical instruments which can also you can use them for the as a tool as a کس طرح آپ انفارمیشن آپ نے گیدر کرنی ہے کا تو آپ نے سنا ہوگا پرفارما کوشچن بناتے ہیں سروے کرنے کے لیے کوشچن بناتے ہیں اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کس قسم کے کوشچن ہونے چاہیے اور ہم نے یہ ٹرم پہلے بھی یوز کیے اوپن ہینڈ کوشچنس کیا فرق ہوتا ہے ان میں اوپن ہینڈ کوشچن وہ ہوتے ہیں جس میں the person who is answering those question has the option he or she can talk anything but close end question or those question with their limitation کہ اس نے وہ جو بتایا جاتا ہے اس کو کہ یہ یہ آپشن ہے ان میں سے کوئی ایک پک کرنی ہوتی ہے لیٹس ٹیک دا ایگزامپل ایک چیز ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اس کی آنسر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ہاں جی میں پڑھتا ہوں یہ کرتا ہوں وہاں جاتا ہوں یہ جاتا ہوں یہ تو اوپن اینڈ کوشچن آپ نے کر دیا یا آپ کہاں پڑھتے ہیں اس this thing let's come to the marketing part آپ سے پوچھا جائے آپ چائے پیتے ہیں اگر تو اوپن چھوڑ دیا جائے تو یہ اوپن کوشچن لیکن اگر آپ کے نیچے اسی سوال کے نیچے دو چوائس دی جائیں آپ کو یس سر نو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلوز ہے صبح ناشتہ کیا کیا تھا آپ نے آپ اس کا تو کوئی بھی آنسر دے سکتے ہیں somebody can see had cup of tea only اور دوسرا کہہ سکتا ہے میں نے تو کافی لی تھی تیسرا کہہ سکتے جی میں نے تو لسی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا کوئی اور کہہ سکتے ہیں جی میں نے تو کھانا کھایا تھا پورا and somebody else can see I just took the fruit یا جوس لے لیا اب دیکھیں کتنی ویریشن آ رہی ہے you have left the question open for the person who is answering that question اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے وہ کیا کیا جو اس نے ناشتہ کیا کیا جواب دیتا ہے تو کیا ہوگا اب اس طرح کے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ تو کسی اور موقع پہ اس طرح کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں let see for interview other thing so that where you are interest that the other person should speak more لیکن جب آپ کوشچن فل کرواتے ہیں جب سروے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی چوائس ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ آپشن دیتے ہیں one two three four maximum five اس سے بھی آگے لیکن جنرلی چار تین سے چار آپشن دی ہوتی ہیں آپ کے ٹیکس کے اندر بھی کچھ سیمپل دیے ہوئے بک کے اندر بھی اور ویسے بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب کوشچن سروے فل کروایا جاتا ہے اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ نے ناشتے میں کون سی چیز یوز کی ہے number one tea number two coffee number three milk number two four juice زیادہ تر ایک اور آپشن ڈال دیں نان آف دم اور اینی ادر کر دیں اب آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کمپیئر کرنے کے لیے وہ چار پیرامیٹر آپ کو مل گئے وہ چار جو اس کی مختلف چیزیں کہ انہی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ کافی کتنے پیتے ہیں لوگ چائے کتنے پیتے ہیں ملک کتنا یوز کرتے ہیں اور جوس کتنا یوز کرتے ہیں اسی بیس پہ then you you can can anticipate کہ آپ کا let see if you are dealing with the same type of products تو پھر آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں وہاں سے انفارمیشن ریٹریو کر سکیں گے لے سکیں گے تو کیا ہوا پھر they are two type of questions open handed and close end questions تو لاجیکلی کون سے سوال پوچھنے چاہیے زیادہ کوشچن میں کس قسم کے کوشچن بنانے چاہیے closed question for the question purpose purpose for the survey اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ اسی لائن پہ رہے گا اور اس کی آپس میں کمپیئر کرنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اور بائی دا وے کوشچن بنانے کے لیے کچھ چند اور چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوشچن جو ہوتا ہے it's again a very it need a good skill brother کہ ہر کوشچن کو آپ نے کوشچن کس طرح کا بنانا ہے کیا جس چیز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کوشچن کے بیس پہ آپ کو مل رہا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ٹیسٹ مارکیٹنگ بھی کر لیتے ہیں ٹیسٹنگ بھی کر لیتے ہیں کوشچن بنا کے رینڈملی پانچ دس لوگوں سے بھروا کے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ بن رہا ہے لیکن question should be very simple to the point اور کوشچنس کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک بھی بننا چاہیے جو لاجک بننی چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو وہ انفارمیشن لینے سے don't ask personal questions because people don't feel comfortable answering personal question let see اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس انکم اس کی انکم کیا ہے تو بجائے ڈائریکٹ پوچھنے سے جی کہ آپ سیلری کتنی لیتے ہیں اور نیچے لکھتے سار ایک آدھ اس کے بجائے آپ رینج بنا دیں اپنی جو کرنا چاہتے ہیں اس میں رینج بنا دیں ایک دو تین چار آپشن دے دیں کہ ہاں جی آپ کس رینج میں ہیں so that other person should be feeling comfortable کہ وہ اسپیسیفک نہ بتانا چاہ رہا ہو کہ جی میری اتنی سیلری کسی کی ایج پوچھتے ہیں اور اس طرح کی پرسنل انفارمیشن اگر لیتے ہیں تو remember that in the questionnaire کم سے کم پرسنل کوشچن ڈائریکٹ کوشچن پوچھنے چاہیے ہاں وہ اسکیل بنا کے اس طرح میں آپ پھر بھی انفارمیشن لے لیتے ہیں تو کلوز اینڈ کوشچن زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور پھر جب کوشچن آپ پوچھیں اس کی فریزنگ کرنا اور آرڈر آف کوشچن اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ کے لیے اس کا کوئی مقصد بھی نکلے آپ چائے کے لیے کنزمپشن کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پرٹیکولر جوس مارکیٹ میں آیا آپ لے کے اس کی لوگوں کے کیسا اس کو لیا ہے تو آپ سوال پوچھنا شروع کر دیں کرکٹ میچ کا دوسرے چیزوں کا اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کریں کوئی ریلیونٹ کوشچن آپس میں کی فریزنگ اچھی ہو سمپلس فارم میں ہو تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو ریسپانڈ کرنا اینڈ تھوڑا سا اس کو شارٹ بھی رکھنا ہے because nobody has time to answer your two hundred your two hundred your hundred questions اس کو بڑا سمپلس فارم میں رکھنا ہے آپ نے تاکہ آپ کے جو کسٹمر ہیں آپ کے جو کلائنٹ ہیں یا آپ کے وہ جو لوگ جن سے آپ جو سیمپل سائز ہے آپ کا یا سیمپل ہے وہ آپ کے لیے کنوینئنٹ فیل کرے آنسر کرنا دین دیر از اے مکینکل انسٹرومینٹس وہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی دیکھا ہے کوئی اس طرح کا انسٹرومینٹ جو ڈیٹا لے رہا ہو آپ سے ای سی جی کراتے ہیں تو انسٹرومینٹ ہی ہے نا آپ کے ہارٹ بیٹ اور باقی چیزوں کو اس کے سائیکلس کو دیکھتا ہے مارکیٹنگ میں بھی بہت سارے انسٹرومینٹ آپ یوز کرتے ہیں جب ہم پروموشن پڑھیں گے تو ایڈورٹائزنگ کا افیکٹ دیکھنے کے لیے now people have created different kind of instrument وہ آپ کی پلس ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس سے ایڈ دیکھ کے ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے ایک پیپل ڈائلشن ٹیسٹ ہم ایک کانسپٹ یوز ہوتا ہے کہ جو آپ آپ کی جب غور سے کسی چیز کو دیکھتے تو آپ آہستہ آپ کی آنکھوں میں وہ جو ہے نا اس میں سے آپ کی ڈائلشن شروع ہوتی ہے پھیلنی شروع ہوتی ہے آنکھ اور سے دیکھتے ہو چیز کو تو جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اسی کو اور سے دیکھتے ہو نا چیز کو یا یونیک سی چیز نظر آتی ہے now in the market they have created such instrument which can see your people dilution test آپ کا یہ جو ہے جو ہے بلیک اسپاٹ ہے اس کی ڈائلشن کیسے اس کا جو ہوتی ہے اس کو بھی نوک مانیٹر کرتے ہیں آپ کے برین کے ساتھ نوڈ لگا کے اس کی بھی وہ ریڈنگ لی جا سکتی ہے and similarly other instruments they تو دو بیسک انسٹرومینٹس ہوئے ایک کوشچن ایئر اور دوسرا mechanical instrument of course in our society in our environment we focus mainly on questionnaire as an instrument لیکن میکینکل بھی ہو سکتا ہے اٹس پاسبل ٹھیک ہے نا آگے چلیں ناؤ دا کنٹیکٹ میتھڈس وہ جو آپ کی پاپولیشن میں سے آپ نے سیمپلنگ کی ہے سمجھے نا پاپولیشن اور سیمپلنگ میں کیا فرق ہے the whole market is your population ان کا آپ دیکھنا چاہتے ہو ٹرینڈ کیا ہے کسی ایک مارکیٹ کا کسی ایک علاقے کا اب سب کا تو آپ ڈیٹا لینے سے رہے سب سے انفارمیشن گیدر کرنا تو مشکل ہے تو ریپرزینٹیڈ سیمپل لیتے ہیں اس میں سے کچھ سیمپلنگ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ٹرم میں اس کو سیمپلنگ ٹیکنیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور رینڈم سیمپلنگ از ہے کہ آپ پہلے دس کو لے لیں نہیں رینڈم کریں تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا ریپرزینٹیو سیمپل آئے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو کنٹیکٹ میتھڈ کیا ہوں گے میل کوشچن اب سی یہاں پہ دیکھیے کہ ہر ایک کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہے میل کوشچن کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کوشچن بنایا اور سب جتنے بھی آپ کے پاس کسٹمر کا ڈیٹا بیس میں اس پہ ایڈریس نکال کے میل مرجر میں لگا کے سب کو بھیج دی فائدہ کیا اس کا ویری چیپ دو دو روپے کی ٹکٹ لگاؤ سب کو بھیج دیے ہزاروں لوگوں کو بھیج دیں what what what is the danger ہے ٹائم کنزیومر میل جائے گی لوگ لیں گے اپنی مرضی سے بھیجیں گے آپ اور اس سے بڑی بات کہ کیا ضروری ہے کہ یہ آپ کو واپس بھی کوشچن یہ لوگ فل کر کے بھیجیں بیکاز یہ کوئی لائبلٹی تو نہیں کسی پہ نا کنوینئنس پہ اگر کسی کو بھیج دیا بھیج دیا ورنہ اور if you get more than thirty percent response you are lucky کیونکہ مومو دیکھا گیا ہے کہ میل سروے جتنے بھیجتے ہیں ویری ریئر کہ آپ ففٹی پرسینٹ کے قریب واپس مل جائے آپ کو تو it what type of study you are doing how much time do you have how much resource do you have اگر تو فائنینشیل ہے تو تو then you don't have any choice mail one way کبھی آپ نے کچھ ملا کبھی آپ کے میل کے ذریعے کچھ کوشچن آیا آپ کے پاس ہاں ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سی عبد الغفار نام ہے آپ کا آپ کا نام لکھ کے اور ڈی ایس سر کر کے آپ کو ملتا ہے تو آپ پہلے ایک دو دفعہ تو ضرور جواب دیں گے یار کسی نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے کسی نے آپ سے کو پوچھا ہے but when everybody in the market they started doing these type of things تو پھر تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے باہر دیکھتے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ میل کے ذریعے جنک میل اس کو کہتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے کوشچنر آتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے کمپین کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کوشچنر بھی آتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو اٹریکٹو بنانے کے لیے they attach some boundaries with it what kind of boundaries وہ کچھ انعام رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کوشچن فل کر کے بھیجیں گے تو آپ اس جو ایک کل اندازی انہوں نے کرنی ہے اس کے ذریعے کسی ایک خوش قسمت کو نام دینا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے تو people some time thing okay what is the harm مجھے کو واپسی کا ٹکٹ تو نہیں لگانا اس میں چلے فل کر دیتے ہیں قسمت میں وہ شاید کوئی نام نکلا تو اس طرح کی اٹریکشن پھر marketer people are very smart they have to do something to get things done as per their requirements تو لیکن پھر بھی یاد رکھیے کہ یہ ٹائم کنزیوم ہے کنزیومنگ ہے یہ جو طریقہ ہے رسپانس بہت کم ہوتا ہے لوگوں کا اور ٹارگیٹڈ کسٹمر سے ہٹ کے بھی لوگ ریسپونڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو ویری کلیئر نہیں ہوتے کہ کہاں کہاں سے ریسپانس آیا آپ کو but yes of course it is very cheap method کو اتنا خرچہ زیادہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو ٹولس ہیں طریقے ہیں اس سے اس پہ سب سے کم خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوشچنئر کا اور کیا کنٹیکٹ میتھڈ ہے ٹیلیفون انٹرویو نا again it depend it depend also on culture آپ کو کوئی رات کو بارہ بجے یا دس بجے فون کر کے پوچھے جی جناب کون سا پتی آپ کو اچھی لگتی تو آپ تو اس کو اٹھا کے ماریں گے سر پہ یار جو مرضی مجھے چائے اچھی لگتی ہے جو مرضی مجھے ڈرنک سافٹ ویئر اچھی لگتی ہے but yes people do follow these type of things they also use this very kind of famous way of contacting your جن سے آپ نے وہ جو ٹارگیٹ ہے یا سیمپل ہے اس سے آپ انفارمیشن لے رہے ہیں اور آج کل ہمارے یہاں بھی یہ شروع ہو چکا ہے ٹیلی مارکیٹنگ کے حوالے سے ٹیلی فون کے ذریعے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کسٹمر کو اپنوں کو اور وہیں سے سروے بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ سیٹسفائی ہیں ہماری سروس آپ یوز کر رہے ہیں how do you find it کیا کیا پرابلم آ رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں آستہ آستہ اس طرح کی چیزیں یہاں بھی شروع ہو گئی ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے ریسپانس ٹھیک ہے نا but expensive but again you not sure کہ رائٹ جو سیگمنٹ تھا رائٹ ٹارگیٹ تھی رائٹ سیمپل تھا اسی نے ریسپانس کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ اولڈ ایج میں کیا آپ کو بینیفٹ چاہیے آگے سے کوئی مڈل ایج پرسن آپ کو کچھ اور اپنی مرضی سے جواب دے دیتا ہے تو تھوڑا سا ریئل وہ ریسپانس نہیں آئے گا آپ کو تو there is second way of contact is اور second method of contact is telephonic interview of course the third one سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یو ہیو دا کنٹرول آپ خود بات کرتے ہو ان سے آپ مین آپ کے جو فیلڈ اسٹاف ہے وہ خود سروے کرتا ہے خود جاتا ہے کوشچن فل کراتا ہے تو اس کو مینج کرنا کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یور جو people who are conducting that survey they then sell go approach the people and request them کہ جی یہ تھوڑی سی ہم ایک سروے کر رہے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ کو اور اس میں وہ فل بھی خود کر لیتے ہیں اگر کسی کو پڑھنا لکھنا انفارچونیٹلی نہ آتا ہو تو اس میں single person to person interview بھی ہو سکتا ہے گروپ انٹرویو بھی ہو سکتا ہے and then is another concept they call it focus group studies focus group interview focus group testing focus group testing کیا ہوتی ہے فوکس گروپ انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں مختلف ٹیکنیک کے ساتھ اور پھر ان کو وہ چیز دے کے ان کے بارے میں دے کے ان سے کہتے ہیں آپ ڈسکس کریں اینڈ یو جسٹ آبزرو اور اس بیس پہ آپ اس آبزرویشن کے بیس پہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں but remember you are asking favour to those people you are asking favour from those people mail کے ذریعے بھی آپ اگر لکھ رہے ہیں ان کو ٹیلیفون کے ذریعے بات کر رہے ہیں پرسنل انٹرویو کر رہے ہیں تو you should be very humble very nice with them you have to thank them کہ جی آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کی مدد سے ہم یہ کچھ کر لیں گے we are thankful for your time we are thankful for your concern جو بھی آپ نے انفارمیشن ہمیں دی ہے تو اس میں بڑا ہمبل ہو کے بڑا ریسپیکٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے and of course now this web based technology کی وجہ سے آن لائن ریسرچ بھی آج کل دیر از اندر کنٹیکٹ کا طریقہ کہ آپ ریسرچ کر سکتے ہو ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہو so second step is done knowledge star the step number three implementing the research plan so what you will do here you have to do whatever you have plan آپ نے سوچا میں کوشچن فل uh, کرواؤں گا پرسنلی جا کے جاؤں گا ڈو اٹ اس کو کہیں گے data collection or collection collecting the data اور collection of data whatever you want to تو جو کچھ پلان کیا آپ نے accordingly you will do it اور اس میں پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے آف کورس اس سے پہلے you have to question get it approve اس کو ٹیسٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی ریسپانس میں کچھ آپ کو نتیجہ خز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ کنکلوژ ڈرا کر سکتے ہو وہ ہائپاسس کی ٹیسٹنگ کے لیے یہی چیزیں آپ کو چاہیے نا whatever was plan after you are done you ready then you will implement it وہ امپلیمنٹیشن میں اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن کا میل کے ذریعے بھیجنا ہے سب کو میل کر دیتے ہیں کرنا ہے ٹیلیفون پہ شروع کرتے ہیں پرسنل کرنا ہے اپنی ٹیم کو آگے بھیج دیتے ہیں کہ فلاں ایریا آپ کا فلاں ایریا آپ کا یہ سارے کوشچن فل کروا کے لائیں صحیح ہے اوکے نا what is the next analysing the data اس سے کیا مطلب ہوا let's assume you have a questionnaire of twenty questionnaire other سب نے کسی نے کیا جواب دیا کیا کیا کسی نے جواب دیا now you have piles and piles of those paper available to you نا what you will do with them اب تو آپ کے ہزاروں کے وہ جو کوشچن فل ہو کے آگے سینکڑوں کی تعداد میں whatever was the size اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اب آپ نے اس چیزوں کو ان انفارمیشن کو ٹیبولیشن فارم میں کنورٹ کرنا ہے کوئی نمبر کے ساتھ وہ چیزیں لے کے اس کو ڈیٹا کی شکل میں اپنے کمپیوٹر پہ سیو کرنا ہے پہلے مینوئل ہوتا تھا اب کمپیوٹر کی وجہ سے یہ آسانی ہوگی کہ you have the option why because computer is for you to do convenience and speed پہلے تو I remember at you age اور اسکول گوئنگ کالج گوئنگ تھے تو ہم تو بڑے بڑے رجسٹر لے کے شروع ہو جاتے تھے ایک طرف سے وہ کیلکولیشن کرتے رہتے تھے اب وہی جو انفارمیشن تھی ان کو ٹیبولیشن فارم میں آپ نے کنورٹ کر کے ڈیٹا کی شکل دے دی now what you will do with this raw data یہ تو ٹیبولیشن فارم میں پڑا ہے وہ نمبر کی شکل میں بہت سارے ٹیبلس پڑے ہیں آپ کے کیا کریں گے ان سے آپ course now you have to analyse it how you analyse it you will be using different statistical tools here that much detail تھوڑا سا وہی نا فلیور کے لیے you can use regulation can do Z test you can do T test whatever you can make ANOVA اور جو بھی کرنا آپ نے لیکن آج کل تو آپ کے پاس پیسز ہیں ایکسل میں جائیے وہ جو ساری انفارمیشن ہے وہاں پہ ایکسل کی شیٹ میں ہوتی ہے آپ اسی کو وہیں پہ گراف بھی بنا سکتے ہیں ٹرینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں وٹ ایور یو وانٹ تو وہ ڈیٹے سے پھر آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وٹ از ہیپنگ کتنے پرسینٹ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے کتنے پرسینٹ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے جو سیمپل سائز میں تھے کہ وہ کہہ رہے یہ ہونا چاہیے تو that will give you some kind of confidence level کہ نہیں جو میجارٹی ہے اس کے مطابق مجھے کرنا ہے ٹھیک ہے نا after the data collect the next step is research process is data analysis analysis کرنے سے وہی جو میں نے آپ سے کہا اینالس ہو گیا تو پھر کیا اب آپ نے وہ جو آپ کو فگر ملی ہے اماؤنٹ ملا ہے اسٹینڈرڈ ایویشن ملا ہے وٹ ایور پرسنٹیج میں آپ نے کچھ چیز لی ہے زی لیول زی ویلو آئی ہے ٹی ویلو آئی ہے کانفیڈینس لیول آیا ہے وٹ ایور اب ان چیزوں کو انٹرپریٹ بھی تو کرنا ہے نتیجہ بھی تو اخذ کرنا ہے اور یاد رکھیے یہاں بھی بہت زیادہ آپ کو نالج کی اور تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ انٹرپریٹیشن کہیں غلط نہ ہو جائے should I share a joke with you کبھی جوک بھی سنتے ہیں یا سناتے ہیں سن لینے چاہیے کیونکہ تھوڑا سا انسان اس سے ایک تو سمجھ بھی آ جاتی ہے فریش بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and I use to net the same joke with my students in my class کہ ایک کوئی ریسرچر تھا سائنٹسٹ تھا وہ ریسرچ کر رہا تھا اس نے مکھی کو اٹھایا ہاتھ پہ رکھتا اور کہتا اڑ جاؤ مکھی اڑ جاتی پھر اس نے مکھی کو اٹھایا ہاتھ پہ رکھا اور اڑ گئی تیسری بات اس نے جب third time he kind of catch that fly اس نے اس کے پر کاٹے اور کہا اڑ جاؤ اب اڑ نہ سکی تو see how interpreted that person اس نے کیا کیا اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ پر کاٹنے سے مکھی کی قوت سماعت پہ اثر پڑا ہے نا فن پارٹ تو اگر اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے تو پھر تو اللہ تو مقصد یہ جوک شیئر کرنے کا آپ کے ساتھ یہ تھا کہ انٹرپریٹیشن بھی صحیح ہونی چاہیے اور سمجھدار جو لوگ آف کورس سارے سمجھدار ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پہ اس کو بڑا کریٹیکلی دیکھ کے ان ریزلٹس کو دیکھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے کیونکہ اسی انٹرپریٹیشن کے بیس پہ now you are going to suggest the remedies the solution or action ٹھیک ہے the key issues is the sample size representative کیا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس پاپولیشن کو کہ نہیں اس میں بھی ڈفرنٹ اسٹیٹسٹیکل آپ کو پیرامیٹر دیے جاتے ہیں کہ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کتنا سیمپل ہونا چاہیے اس طرف اس وقت اس طرف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آئیڈیا ہو جائے آپ کو is the data reliable is the data valid جو چیز کے بارے میں وہی ہے وہی لے رہے ہیں نا ریلائبلٹی اور ویلڈٹی بڑی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا are the statistical techniques appropriate کیا واقعی یہی ٹیسٹ لگانا تھا کیا یہی ٹول یوز کرنا تھا اسٹیٹسٹکلی تو یہ بھی یہ ڈیٹا کلیکشن اور اینالیس آف ڈیٹا کے میں یہ کی ایشوز بھی آتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے now the last step step four interpretation and reporting of finding وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اور جب ڈیٹا اینالیس ہو جاتا ہے researcher must per report and communicate the conclusion and recommendation to the management اگر تو اپنے ود ان ہاؤس ریسرچر ہیں تو وہ اپنی مینجمنٹ کو دیں گے اگر آؤٹ سورس کیا ہے تو وہ آ کے اپنے جو ان کے کسٹمر تھے یا جو جنہوں نے اس کے لیے کام کروایا تھا ان کو وہ ساری انفارمیشن دیں گے اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ریٹرن فارم بھی دینا پڑتا ہے اور جا کے پرزینٹیشن بھی دینی پڑتی ہے مینجمنٹ کے سامنے کہ ہم نے کیا کیا کیسے کیا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا اور ہمارے خیال میں اس کی یہ ریکمینڈیشن ہیں یہ کرنا چاہیے research is whatever research you have done is useful if we put thoughts into it before we do it کیا مقصد ہوا کہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنا ہوم ورک کر کے ریسرچ شروع کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ریسرچ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے نہیں first you should be hundred percent clear about road map the problem the issue the objectives and then do it پھر ہی ریسرچ یوزفل ہو سکتی ہے ورنہ آپ ادھر ادھر ہی گھومتے رہیں گے اور پھر ریسرچ اسی وقت یوزفل ہے کہ جب آپ نے when we do the right kind of research صحیح ریسرچ کی ہو جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس پرٹیکولر پرابلمس کی اور پھر we use the judgement interpreting and using the result interpretation اور جیسا میں نے ابھی وہ مکھی والا واقعہ آپ کو سنایا ہے ٹھیک ہے نا کہ پر کاٹنے سے مکھی کی قوت سماعت پہ اثر پڑا that is not the reason right تو انٹرپریٹیشن میں ججمنٹ از ویری امپورٹنٹ اور پھر ان ریزلٹس کو کیسے یوز کرنا ہے that is also very critical تو یہ چیزیں ساری جو تھی وہ تھی about research so I hope things are clear کیا خیال ہے ریسرچ میتھڈس تقریباً ہم نے ٹچ سارا کر لیا by the way research methodology کا یہ پورا سبجیکٹ ہوتا ہے اور اسی میں مارکیٹنگ ریسرچ کا یہ پارٹ ہم نے I try my level best کہ اس کو بڑا سمپلسٹ فارم میں بنا کے ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑا سا فلیور مل جائے کہ ریسرچ ہوتی کیا اور مارکیٹنگ میں ریسرچ کیوں کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی ساری چیزوں کو ٹچ کیا پرفیکشن تو نہیں ہوگی ہنڈریڈ پرسینٹ تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی چیزیں اگر پہلے کچھ شروع میں اسٹیٹ یا تھوڑا سا میتھ وغیرہ آپ کا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی ایم کانفیڈینٹ کہ اگر آپ نے پڑھایا ٹھیک طرح جو ہم آپس میں بات کریں آپ نے اس کو سمجھا ہے اور پھر جا کے پھر ٹرائی کریں گے پڑھیں گے تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے right should be start now next part the consumer market consumer behaviour what is important why are we concern about the consumer behaviour so let start the consumer market the next topic کیا ہے کنزیومر مارکیٹ اور یاد رکھیے مارکیٹ کے بارے میں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مارکیٹ ہے کیا مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ کے لیے market is the set up potential customer that space from where all those exchanges are taking place وہ بھی مارکیٹ ہے تو کنزیومر مارکیٹ کیا ہوئی all individuals and households who buy or require goods and services for personal consumption is part of the consumer market وہ سارے لوگ وہ ساری چیزیں گھر جو کماڈیٹیز ہیں گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس میں one way other way involve ہیں they all together become the part of consumer market ٹھیک ہے اور تھوڑا سا بائر کنزیومر میں فرق ہے لیکن ہم اس کو اس وقت سمپلس رکھتے ہیں کنزیومر جو اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے organisation firm individuals marketing the marketing department they needs to know what who buys کون چیزیں پرچیز کرتا ہے گھر کے لیے لے کے جانی ہے ابا آتے ہیں لینے کے لیے کہ زیادہ تر وخودار سب خود چل کے آتے ہیں یا who buys the thing will discuss why we are concern how they buy local market سے لیتے ہیں اتوار بازار جاتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں چیزیں when and where they buy of course the same thing کب پر ان کی پرچیزنگ پیٹرن کیا ہے ان کا کیا زیادہ لوگ مہینے کے شروع کے دنوں میں پرچیز کر لیتے ہیں چیزیں یا جب جب ضرورت ہوتی ہے اس کے تحت خریدتے ہیں they are interested to know these information and why they buy اپنے لیے استعمال کے لیے لے رہے ہیں بچوں کے لیے لے رہے ہیں گھر میں استعمال کے لیے لے رہے ہیں what is the reason why they buy and how they respond to the marketing you know what is stimuli right وہ چیز جو متحرک کرے آپ کو اسٹیمولیٹ کرے مارکیٹنگ میں بھی مارکیٹنگ اسٹیمولا ہوتی ہیں آگے ہم دیکھیں گے جب بائرز ماڈل کو دیکھیں گے ہم تو جتنی بھی آرگنازیشن ہیں their concern they needs to know they are interested in such type of information who buys how they buy cash پہ لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں whatever when and where where they buy why they buy how they respond to the marketing stimuli why do you think marketers know these things سب سے پہلے تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہو لیکن کیوں ان کے پاس ہوتی ہے انفارمیشن کیوں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو big question marks why do we need those information because we can use those thing for our market positioning for our future planning forward strategy development اور مارکیٹرس کیوں یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے کنزیومر کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں وہ اپنے کنزیومر کو فالو کرتے ہیں follow and not in other sense کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے اس کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا ڈیٹا بیس بنا کے آپ کی ساری ایکٹیویٹی کا ریکارڈ رکھتے ہیں اسپیشلی وی بہت purchasing and what is consumer behaviour about کیا چیز ہے اس میں we how why where and when consumer make purchase decision اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ کون ان کے ڈسیزنس کو انفلوئنس کرتا ہے is it advertising the folk اس کا جو ریفرنس گروپ ہے فیملی ہے یا مارکیٹنگ اٹ سیلف ہے کہ مارکیٹ سے گزر ہے اس کو ایک چیز اچھی نظر آئی اس نے پرچیز کر لی تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ضروری ہے اور کس طرح پرچیز کیا اس نے آرڈر پہ کیا میل آرڈر کے ذریعے کیا خود پرچیز کیا ہے کریڈٹ کارڈ یوز کیا ہے کیش پیمنٹ کیا ہے اور whatever and what information is needed for those ڈس اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ڈیسیئن کرتا کیسے ہے کیا کیا اس کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ڈسی کر لے کس چیز کا وہ انتظار کرتا ہے کیا وہ انتظار کر رہا ہے کہ سیل پہ چیز آئے گی تو میں لوں گا یا نئی چیز میں اگر کون سے بینیفٹ بتائے جاتے ہیں کہ لوگ زیادہ اٹریکٹو ہوتے ہیں آپ کی طرف and what factor affect these decisions the purchasing decisions the buying behaviour of the consumer why is it important بڑی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں بیکاز کنزیومر جو ہیں determines the sales and profit of a firm by their purchasing decision اور اسی وجہ سے وہ فرم ایگزٹ کرتی ہیں کنزیومر نہیں ہوں گے تو فرمس کہاں ہوں گے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کہاں ہوں گے ویری امپورٹنٹ ایک ریفرنس آپ ہی کی ایک ٹیکس سے مجھے ملا وہ میں نے کوٹ کر رہا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی میں U S consumer spending enough dollar bill to stretch from the earth to the sun and back with enough left over six hundred lines to the moon کیا مطلب ہوا کہ نائنٹی نائن میں جو ٹوٹل یو ایس کنزیومر جو اسپینڈ کرے تھے اپنا پیسہ وہ اتنا تھا اگر ان ڈالروں کو اب جوڑتے جائیں جوڑتے جائیں تو زمین سے لے کے سورج تک جا سکتا ہے واپس بھی آ سکتا ہے اور پھر بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ چھ سو دفعہ آپ مون تک بھی وہ لائنیں اس طرح کہ اگر see you are making the kind of line of those bills dollars کی تو مقصد اس کے پیچھے کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ آپ سے کہ huge amount of money is involve in the consumer market جتنی بھی کنزیومر مارکیٹ میں ڈیلز ہوتی ہیں کنزیومر کی اسپینڈنگ ہے یہ اس میں بہت زیادہ فنڈز انوالو ہیں بہت سارے فائنینشیل ریسورس انوالو ہیں بات سمجھ آئے گی نا customer versus consumer behaviour customer can be consumer not consumer کسی اور کے لیے بھی تو چیز لے سکتے ہو نا کسٹمر بہیویئر انڈوج both individuals who buy goods and services for their own use or for their organisation or for their home use تو وہ آپ کے کسٹمر ہو گئے نا اس میں کنزیومر مارکیٹ کا بھی ذکر ہے اور بزنس مارکیٹ کا بھی ذکر ہے کنزیومر بہیویئر یہ consumer is the process through which the ultimate buyer make purchase decision تو وہ اس کا پرچیزنگ بہیویئر ہوگا کنزیومر بہیویئر کی دو تین ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے پاس بھی ڈفرنٹ ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں سے بھی دیکھ لیجیے but the bottom line is the same okay the study of the process is involve when individuals or group select purchase use or dispose product services ideas or experience to satisfy need and desire وہی چیز ہے کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو کنزیومر کرتا ہے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس میں سلیکٹ بھی کرتا ہے پرچیز بھی کرتا ہے استعمال بھی کرتا ہے ڈسپوز آف بھی کرتا ہے اور پھر کئی دفعہ اس کے ڈیسیزن اینڈ جس وقت پرچیزنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت چینج بھی ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ایسے یہ ساری چیزوں کو ہم اسٹڈی آف کنزیومر بہیویئر کہتے ہیں similarly those actions directly involve in obtaining consume and disposing of the product and services including process and follow those action وہی چیزیں کہنے کا انداز مختلف ہے ٹھیک ہے examines mental and emotional process in addition to the physical activities see here now they are going a step further not only physical activities کہاں سے پرچیز کیا کب کیا کیسے کیا بٹ اس میں جو اس کی مینٹل اور اموشنل چیزیں انوالو ہیں اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ultimately this is the C P U which is making the decision ٹھیک ہے نا یہیں پہ سارے ڈیسیزن ہو رہے ہیں نا افکوس لوگ کہتے ہیں دل میں بھی ڈیسیزن دل سے بھی کرنے چاہیے لیکن آپ کا جو بیسک کنٹرول پوائنٹ تو یہی پہ ہے consumer behaviour deals with action in purchasing and using products and including behaviour and thought process کوئی بھی پرچیزنگ ہوتی ہے دیٹ از ناٹ کہ آپ نے گئے اور پرچیز کر لیا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے factors affecting the buying behaviour آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہر چیز آپ کے ساتھ لنک ہے if you have to make purchasing decision the buying decision یہ آپ لگتا تو آپ کا کہ آپ کا انڈیویجل ڈسین ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی سی کہانی ہے there are so many different factor which are affecting you as a consumer to make your buying behaviour ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو buying behaviour of final consumer individuals and households buy goods and services for personal consumption ٹھیک ہے یہ کنزیومر بہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ اپلیکیشن کیا ہے why marketer people people in the marketing they they interested in this behaviour کیونکہ اسی کے بیس پہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا they can position then sell they can segment the market یہ سیگمنٹ جو ہے وہ میرے زیادہ جو میرے پاس ابلیٹیز ہیں جو اسٹرینتھ ہے اس کے زیادہ نزدیک ہے تو مجھے اس کو اس سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو وہ بہیویئر دیکھ کے آپ کو معلوم ہوگا نا پیٹرن دیکھ کے آپ کو معلوم ہوگا اسی طرح جب پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں آپ still you focus your target group اس کے بہیویئر کو اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو دیکھ کے آپ پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں مارکیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں similarly if you are thinking or going international market وہ جو بائنگ پیٹرن ہے جو بہیویئر ہے جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے وہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے کنزیومر اسپینڈنگ پیٹرن کی بات کی ہے تو اس میں بھی آپ کو چند تھوڑی سی چیزیں ایسی جو بعد میں بھی ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن کیونکہ اس کا لفظ آ گیا تھا ڈسپوزبل انکم کتنی ہے اور ڈسکریشنری انکم کتنی ہے آپ کے پاس فیملی لائف سائیکل کیسا ہے یگ ایج میں ٹین ایجز میں ہے یا ایم ٹی نیسٹرز اس کو کہتے ہیں کہ آپ بچے آپ کے چلے گئے شادیاں ہوگی پڑھ لکھ کے باہر چلے گئے آپ بےچارے بزرگ گھر میں اکیلے ان کی ضروریات ڈفرنٹ ہے ان کی اسپینڈنگ پیٹرن ڈفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اور سینئر سٹیزن آف کورس ان کا اسپینڈنگ ان کو زیادہ اپنے ہیلتھ کیئر اور دوائیوں کی فکر رہے گی وہ زیادہ چیزیں وہی پرچیز کریں گے ٹھیک ہے نا talk about the basic model of consumer behaviour اور اس کو نام اسٹیمولس ریسپانس ماڈل بھی کہتے ہیں ہم اس کو یہ ایک بیسک ماڈل ہے آپ آج تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کروں گا اور اگلے لیکچر میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اور پھر آگے factors affecting the buying behaviour کو ساتھ لے کے چلیں گے اور I hope things will be clear no see there certain marketing stimulus سمجھتے نا میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ وچ کین اسٹیمولیٹ تھنگ اور اسٹیمولائی کیا ہو سکتی ہیں انوائرمنٹل اسٹیمولائز بھی ہو سکتی ہیں اور مارکیٹنگ اسٹیمولائز بھی ہو سکتی ہیں مارکیٹنگ اسٹیمولا وہی four Ps product price place promotion اور مارکیٹ جو باقی ادر اسٹیمولائز میں اکنامکس آ سکتی ہے ٹیکنالوجی آ سکتی ہے پولیٹیکل آ سکتا ہے کلچرل آ سکتا ہے عید آتی ہے نئے کپڑے خریدتے ہو کتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ کلچر ایونٹ ہے culture is playing as there نیا پی سی آ گیا اپ گریڈ ہو گیا everyone you want to get the new one technology change ہو گئی اکنامک فیکٹر پرچیزنگ پاور بڑھ گئی شروع کے مہینوں میں جب تنخواہ ملی شروع کے ویکس میں آپ شہنشاہ ہیں کھلے دل سے خرچہ کرتے ہیں دیٹ از اسٹیمولائی سملرلی آپ کہیں جا رہے ہو پروڈکٹ نظر آئے اچھا یونیک سٹائی نظر آئی آپ کو اچھا سا شرٹ نظر آئی آپ نے نہیں بھی لینا آپ رک جاتے ہو لے اس کو پرچیز کر لیتے see that product now is acting as آپ گزر رہے ہو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک چیز پانچ سو روپے کی ملتی تھی اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تین سو روپئے کی تو price has attracted you it has acted as a یہ تو ہمارے علاقے میں تو ہماری مارکیٹ میں تو یہ پانچ سو کی مل رہی یہاں تین سو کی مل رہی لیٹس سیملرلی پلیس پروموشن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ I discuss it again so I just doing it تاکہ آپ کا تھوڑا سا اسکریچ ہو جائے سرفس ہو نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کس کو افیکٹ کر رہی ہیں بلیک باکس کو بلیک باکس کیا ہے بائرز بلیک باکس انسان وہ چیزیں ساری جو مجھے نظر آ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے اسٹیمولیٹ کر رہی ہیں وہ میں میرے اندر جا کے ڈفرنٹ پروسیس سے ڈفرنٹ اس کا ریسپانس ہوگا آپ کو افیکٹ کریں آپ کا ریسپانس ڈفرنٹ ہوگا تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہے بائر ڈسیزن پروسیس وہ ڈپینڈ کرے گا بائر کے کریکٹرسٹکس کو افیکٹنگ کنزیومر بہیویئر جو ہوتے ہیں اور جیسے آپ سے پہلے کہا کہ every person is unique person اس کا بہیویئر اس کے ایٹیچیوڈ اس پہ بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں will discuss it again then اسی بلیک باکس میں جو سارے پروسیس ہو گئے پھر اس کا رسپانس نظر آئے گا رسپانس کیا آئے گا پروڈکٹ چوائس کیا لینا ہے برانڈ چوائس کون سے برانڈ کی چیز لینی ہے اور ایون دا ڈیلر چوائس کہ اسی دکان سے لینا ہے اور کچھ اور ریسپانس بھی ہوں گے کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے that is also going to be decided تو see you have three stages جو آپ کا بائنگ ماڈل ہے اور اس ماڈل میں کیا ہے دے آر سٹن اسٹیملائز وہ افیکٹ ہوتی ہیں آپ کے بلیک باکس پہ ایک انسان کو ایک بائر پہ اور اس بائر کا اپنے کریکٹرسٹکس ہیں اپنے پروسیسز ہے ڈسین کرنے کا اس کا طریقہ ہے اور اس کے بیس پہ اس کے دوسری سائڈ سے ریسپانس ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے اس رسپانس میں پھر ہی آر شی ول ڈیسائڈ کیا لینا ہے کس سے لینا ہے کب لینا ہے اور کتنا لینا ہے گاٹ اٹ آگے دیکھتے ہیں یہ بھی وہی ماڈل اسی ماڈل کو ڈفرینٹ شکل میں دکھایا گیا لیکن will discuss again marketing and other enter the buyers black box جیسے میں نے آپ سے کہا and produce certain choices purchase response یہی ہوتا ہے نا پھر کیا ہوگا marketer must figure out what is inside of the buyer black box and how stimuli are changing the response وہ ڈسیزن پروسیس ڈفرنٹ کیوں ہو رہا ہے وہ ریسپانس ڈفرنٹ کیوں ہے اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ ایک مارکیٹر کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ یہ اسٹیمولا کریں گے وہ پرڈکٹ کر سکیں گے اگلے کنزیومر کا ریسپانس کیا ہوتا ہے اور جب ریسپانس پرڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ پرڈکٹ کر سکتے ہیں تو وہ چیز بنا کے وہ اس کی میفٹ کریٹ کر کے they should be successful so cut some ideas تو لیٹ سمرائز اٹ آج ہم نے ریمیننگ پارٹ آف جو تھا پہلے اپنا ریسرچ مارکیٹنگ ریسرچ کا تھا اس کو کور کیا and then we started consumer market اور کنزیومر بہیویئر کی طرف آئے اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ کنزیومر مارکیٹ کیا ہے اور وہ لوگ جو کنزیومر کنزمپشن کی جو روزمرہ کی کنزمپشن کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں they are part of the consumer market اور پھر ہم نے اس کو ماڈل ایک دیکھا جس کو ہم اسٹیمولس ریسپانس ماڈل بھی کہتے ہیں کنزیومر بہیویئر ماڈل بھی کہتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ that is a three part three stages model marketing اور دوسری اسٹیمولاز ہوتی ہیں وہ اس بلیک باکس پہ اندر اثر انداز کرتی ہیں اور پھر اس بلیک باکس کے اندر جو پروسیس ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ریسپانس ظاہر ہوتے ہیں what should be next yes we are still on the consumer behaviour part so next time please go through this consumer behaviour part اس میں کنزیومر بائنگ بہیویئر ہے وہ پرچیزنگ ماڈل ہے اور اس سے پہلے factors affecting the buyer behaviour ہے اس کو ضرور پڑھ کے آئیے and you will find it very interesting کیونکہ یہ تو ریئل لائف کی آپ کی میری باتیں ہوں گی تو اس میں آپ انجوائے کریں گے تو let stop it here I hope after the completion of this marketing research now you are little bit easy because پھر ہم واپس مارکیٹنگ کی طرف آ گئے اور ہم نے کنزیومر مارکیٹ اور کنزیومر بہیویئر کو شروع کیا ہے آپ کے لیے سے وہی دوبارہ میسج کہ ورک ہارڈ اور پڑھیے ضرور اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں اگر پڑھا ہوگا آپ نے تو it will be very interesting اور same time very easy take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم